السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 ومن يطع الله الله الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم همزه ونفقه ومور بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال سب قال في موضع آخر ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما مر على قبرين فقال امنا عمالیہ وما ادبان من کبیر ربا اور امام بخاری و فی صحیح اما معزز و مکرم سامعین اسلام کے کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا انکار کرنا تو کفر ہی ہے لیکن ان عقیدوں کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے یا موجود نہیں ہے قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی پلسرات ہوگا یا نہیں ہوگا جنت موجود ہے یا نہیں موجود ہے جہنم موجود ہے یا موجود نہیں ہے ان تمام اور جیسے دیگر عقیدوں کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے یا قبر کی زندگی سے جب اس کا گزر ہوتا ہے تو اسے عذاب ہوتا ہے اگر وہ اہل فسق میں سے ہے اہل کفر میں سے ہے تو اسے عذاب ہوتا ہے اور اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے اہل توحید و سنت میں سے ہے تو ایسے لوگوں کو قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے آخرت پر ایمان رکھنا اور جس آدمی کی موت ہو جائے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور قیامت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے مراحل آخرت پر ایمان کے اندر داخل اور شامل ہیں انہی میں سے یہ مرحلہ بھی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو برزخی زندگی سے اس کا گزر ہوتا ہے لہذا اس زندگی کے اندر کچھ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ رب العامین کی طرف سے ان کو نعمتیں ملتی ہیں یہ آخرت پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں متواتر حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا چاہے علماء ہوں یا جوہال عوام الناس ہوں یا علماء ہوں سب کا اس بات پر اجماع ہے کیونکہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے ہر بندہ اللہ رب العالمین سے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اس پر باقاعدہ علماء کا اور عام لوگوں کا سب کا اجماع ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ اہل اسلام میں سے ہیں مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرنے والے یہاں کافروں کی غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا کیا اس کی دلیل ہے اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے تعلق سے اگر یہ بنیادی عقیدہ ہے تو قبر کے عذاب کے تعلق سے قرآن خاموش کیوں ہے قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ قبر میں کسی کو عذاب ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن اس کا ذکر نہیں ہے ہم آیتیں اور ترین انشاءاللہ پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہر چیز کا ذکر ہونا قرآن میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ذکر ہو وہی کی دو قسمیں ہیں کسی بھی قسم کے اندر کوئی بات آ جائے اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہوتا ہے قرآن وہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہی ہیں دونوں وہی کی دو قسمیں ہیں وہی دو نہیں ہیں وہی ایک ہی ہوتی ہے بات یاد رکھیے بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں وہی ایک ہی ہوتی ہے وہی کی دوسری قسم ہے یہ قرآن ایک قسم ہے اور حدیث دوسری قسم ہے لہذا اگر ایک قسم میں اس کا ذکر نہیں ہے تو وہی کی جو دوسری قسم ہے حدیث اس کے اندر اس کا ذکر تواتر کے ساتھ آتا ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے خود فرمایا اوما آتا کم رسول فخود اوما نہا کم فنتا ہوں جو رسول تمہیں دے لے لو اور جن سے منع کریں ان سے رک جاؤ اللہ فرماتا ہے اوما الحوا ان اللہ وحیوحا وہی ہے وہ وہی کی دوسری قسم ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں یا اس طریقے سے جو آپ عمل کرتے ہیں یا لوگوں نے آپ کے ساتھ سامنے عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یہ ساری چیزیں سنت اور حدیث کے دائرے کے اندر آتی ہیں لہٰذا یہ بھی وہی ہوتی ہے حدیث بھی اللہ العالمین کی طرف سے وہی ہے قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں معنی اللہ البرامن کی طرف سے ہیں دونوں وہی ہیں لہذا ایک وہی وہی کی ایک قسم کے اندر اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو وہی کی دوسری قسم کے اندر اس کا ذکر تواتر کے ساتھ سراحت کے ساتھ موجود ہے قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں دجال کا بھی ذکر نہیں ہے تو کیا دجال کا انکار کر دیا جائے گا قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر نہیں ہے سراحت کے ساتھ مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم کے اندر تو کیا اس کا انکار کر دیا جائے گا قرآن کے اندر بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں ہے یہ تو اللہ رب العالمین کی مرضی کہ اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں قرآن کے اندر بیان کی اور کچھ باتیں اپنے نبی کے حوالے کر دیا وہ انضم علی کا ذکر لتبئی علینا سے مانزل علیہم ہم نے آپ پر دین کو نازل کیا ہے تاکہ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اسے کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں انا نہ ذکر و انا لہ الحافظون ہم نے ذکر کو نازل کیا دین کو نازل کیا اور اس دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے اور اس کے بعد کی ذمہ داری ہماری ہے تو اللہ رب العالمین نے دوسری جو قسم وہی کی اس کے اندر اس کو بیان کیا لہذا قرآن کے اندر تمام چیزوں کا آنا ضروری نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں برحق نبی ہیں صادق مصدوق ہیں آپ نے جو فرما دیا وہ برحق ہے صرف ضروری یہ بات ہے شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت ہو صحیح ہو اگر وہ ثابت ہو گئی صحیح ہو گئی تو اللہ رب العامن کی طرف سے وہی ہے اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے قرآن کے اندر نمازوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے رکاتوں کا ذکر نہیں ہے کتنے رکو کریں گے کتنے سجدے کریں گے رکو کے اندر کیا پڑھیں گے سجدے کے اندر کیا پڑھیں گے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے آپ دیکھ ڈالیے دین پر نظر ڈالیے دین کے جو عبادات ہیں عقائد ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا میں اصول بیان کیے گئے ہیں مبادی بیان کیے گئے ہیں آپ کو تفصیلات حدیثوں کے اندر ملیں گی قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے گھریلو غذا کھانا حرام ہے یہ حدیث کے اندر کہا گیا قرآن پورا پر ڈالیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ بلی کھانا حرام ہے شیر کھانا حرام ہے چیتا کھانا حرام ہے ان تمام چیزوں کی حرمت کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے کہیں اندر نہیں ملے گا تو کیا انسان شیر کھانا شروع کر دے گا کہ قرآن کے اندر نہیں ہے بلی کھائے گا کتے کھائے گا کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کچھ عورتوں کے تعلق سے کہ کن عورتوں سے شادی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے لیکن وہاں کہیں نہیں کہا کہ اگر جو آپ کی بیوی ہے اس بیوی کی جو پھوپھی ہے یا اس کی جو بھتیجی یا بھانجی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا ایک وقت میں ایک زوجیت میں پرانے کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا جبکہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس طریقے سے دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ ایک وقت میں ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے ایسے ہی اگر جو آپ کی بیوی ہے آپ کی بیوی کی جو خوفی ہو یا جو بھتیجی ہو یا جو بھانجی ہو یا جو خالہ ہو اس کو ایک وقت میں آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا آپ کو اس کا ذکر ملے گا وہی کی دوسری قسم حدیث کے اندر ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے ایک آدمی کہے کہ بھائی قرآن میں ذکر نہیں ہے تو کیا جا کر کے اسے عورتوں شادی کرنا شروع کر دے گا یہ حرام ہوگا جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اور اگر آدمی اس کو حلال سمجھتا ہے تو یہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے کیونکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اگر حرام کو حلال کرتا ہے حلال کو حرام کرتا ہے ایسا بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے لہذا اگر وہ حلال سمجھ کے کرتا ہے دین اسلام کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا لیکن اگر وہ حرامی سمجھتا ہے لیکن پھر بھی عمل کرتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے جو اس کے ساتھ جناکاری ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں قرآن میں گرچہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو قرآن میں ذکر ہونا تمام چیزوں کا ضروری نہیں ہے وہی کہ دوسری قسم کے اندر اس کا ذکر آ گیا یہ ہمارے لیے کافی ہے یہ ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہے تو ایسے پرانے کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے لیکن جو قرآن کریم کو سلب صارحین صحابہ تارحین طب تارحین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے فہم اور عقیدے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات مل جاتی ہے لیکن جو سلب صارحین کے فہم کے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے وہ ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے دن تمام چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے حالانکہ جو بھی قرآن کریم میں ہے وہ حدیث کے اندر بھی ہے اور جو حدیث کے اندر ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل سے بخاری کے حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں ایک خاتون ہیں جن کا جن کی کنیت ام یعقوب انہیں بات پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ اللہ ابراہین کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو وگ لگاتی ہیں بالوں کے اندر یا اس طریقے سے گدنا گداتی ہیں یا گدنا گودتی ہیں یا مصنوعی بال استعمال کرتی ہیں یا دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے فراخی کشادگی کرتی کشادہ کرتی ہیں ایسی عورتوں پر اللہ رب العالمی کی لانت ہوتی ہے یہ خاتون میں یعقوب فرماتی ہیں عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کے کہا کہ ہم نے پرانے کریم کو کئی بار پڑھا پرانے کریم میں کہیں بھی اللہ رب العالمی نے ایسی عورتوں پر لانت نہیں بھیجی ہے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر تم جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اگر تم اس طریقے سے پڑھتی تو تمہیں ضرور نظر آ جاتا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پر ان عورتوں پر لالت کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار پڑھا ہمیں اتنی نظر نہ آئی آئی بن مسود نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کی شاید کی تلاوت نہیں کی اما آتا تم رسول فخو امانحا تمن و فنت ہو جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ رسول نے ہمیں دیا ہے جس پر رسول نے نانت بھیجی ہے اس پر اللہ نے نانت بھیجی جس پر اللہ نے نانت بھیجی ہے اس پر رسول نے نانت بھیجی اس سے نبی کے داد اللہ کے تعداد ہوگی میں عبد رسول فقط اللہ جس نے رسول کتاب تعداد کی اس نے اللہ ابامن کتاب کی جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ نبی کی اطاعت کرتا ہے اور جو اللہ کی معاشیت کرتا ہے وہ نبی کی معاشیت کرتا ہے لہذا پرانے کریم میں بھی تمام چیزوں کا ذکر ہے جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جہاں تک ہمارے اس مسئلے کا تعلق ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمی نے پرانے کریم کے اندر بیان کیا ہے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی بہت ساری آیتیں ہیں پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ عمران فرماتا ہے وہاں کا بھی آل فراؤن اصول ادب جو آل فراؤن ہیں ان کو دردناک یا بڑے عذاب نے آ کر کے گھیر لیا انار اردون علیہ اردون واسیا صبح و شام ان کے اوپر جہنم پیش کی جاتی ہے جہنم کی آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے وہ یوم تقوم مساح فرعون اشد العذاب اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو آل فرعون ابھی ابھی قیامت نہیں قائم ہوئی ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا یہ سب حساب و کتاب قیامت قائم ہونے کے بعد ہوگا اللہ قیامت کے دن کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا اس سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ صبح و شام ان کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے یہ وہی چیز ہے جو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے کہ جو فاصل و فاضر ہوتے ہیں مناسب ہوتے ہیں کافر و مشرق ہوتے ہیں ان کے اوپر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس طریقے سے ان کو جہنم کا عذاب ملتا رہتا ہے دھواں آتا ہے سختیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اور اس طریقے سے فرشتے ان کو مارتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو عذاب ہوتا رہتا ہے تو یہ عذاب ابھی بھی ہو رہا ہے اور قیامت کے دن ان کو سب عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا شاط کریمہ سے معلوم ہوا جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے بیان کیا کثیر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ آیت کریمہ عذاب قبر سے متعلق ہے ہے کہ قبر کے اندر لوگوں کو عذاب ہوتا اس طریقے سے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی العدنا ون الزابل اکبر کو پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے لا اللہ تاکہ وہ پلٹ جائیں چھوٹا عذاب سے مراد کیا ہے چھوٹے عذاب سے مراد جیسا کہ بن عادف اور مجاہد اور دیگر تابعین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹے عذاب سے قبر کا عذاب ہے کیونکہ عذاب ہلکا ہے جہنم کا عذاب سخت ہے اسے نے فرمایا آل فرعون کے بارے میں ادخلو آل فرعون العذاب سب سے سخت ترین عذاب کے اندر اس کو داخل کر دو کیونکہ جہنم سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی جہنم سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا جہنم بڑے عذاب کی انتہا ہے جنت نعمتوں کی کا کی انتہا ہے اس سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ ابان کا دیدار کے ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی قیامت کے دن جنت کے اندر بہت بڑی نعمت ہے اور یہ جنت کے اندر جانا یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے لہذا یہ جہنم کا عذاب سب سے سخت ترین عذاب ہے اللہ نے ہمیں اسد العذاب سب سے سخت ترین عذاب کے اندر ان کو داخل کر دو تو سخت عذاب تو قیامت کے دن ہوگا حساب و کتاب کے بعد ہوگا جبکہ عذاب ادنا جو چھوٹا عذاب ہے یا ہلکا عذاب ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے اس عذاب کا مزہ ہم کو چکھائیں گے کن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہمیں ان کو یہ عذاب چکھائیں گے قریبہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یوسف اللہ عامن بالقول ثابت فی دنیا و فی الآخرہ کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے وہ فی آخرہ اور آخرت کے اندر بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے برا بن اعظم اور اس طریقے سے اور دیگر صاحب کرام فرماتے ہیں کہ آیت بھی عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ بخاری مسلم نے ان سے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ ربراہ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے ثابت قدمی آخرت کے اندر بھی اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی لہذا جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اور یہاں آخرت سے مراد کون سی چیز مراد ہے قبر مراد ہے کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو آخرت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے آخرت کی یہ پہلی منزل ہے یہ آخری منزل نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ قبروں کے اوپر آخری آرام گاہ لکھ دیتے ہیں یہ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے یہ یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے یہ یہ پہلا زینہ پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد بہت سارے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑے گا اور یہ سارے مراحل ایمان بھی آخر کے اندر شامل ہے آخرت پر ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں قبر کا عذاب ہے قبر کے اندر نعمتیں ہیں اور حساب و کتاب ہے قبر کے اندر منکر نکیر کا آنا سوال و جواب کرنا پرسرات حوض جنت اور جہنم اور جنت اور سے پہلے جہنم کے بعد خنترا جہاں پر جنتی جانے کے بعد اس خنترا پل سے گزرنے کے بعد جنت کے اندر جائیں گے اللہ رب العامین کا دیدار قیامت کتنے ایمان کے لیے یہ تمام چیزیں ایمان بل یوم آخر کے اندر آتی ہیں اور یوم آخر پر ایمان یہ ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے لہٰذا کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے وہ دار اسلام سے خارج جاتا ہے علماء کا فتویٰ اس کے تعلق سے یہ حدیثیں ہیں یہ پران ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ بنیادی ایمان میں سے یہ چیز شامل ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ لیں کہ ظالم لوگ جب موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی روحوں کو نکالو یا نکلو پھر اللہ نے کیا فرمایا الجھ جاؤں عذاب ال آج کے دن تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا شرمندگی والا عذاب دیا جائے گا بیما کن تم تو اللہ جو تم اللہ رب العالمین پر ناجائز اور غلط باتیں کہا کرتے تھے کن تم عنایات ہی تستقبرون اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اعراض کیا کرتے تھے پہلو تو ہی اختیار کیا کرتے تھے لہذا آج تمہیں عذاب کیا جائے گا یہاں علیون سے کیا مراد ہے آج جھولے آج وفات کے وقت وفات کے دن جب انہیں مرنے کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا چاہے قبر کے اندر رکھا جائے یا قبر کے اندر نہ رکھا جائے جو ہم قبر کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں عام طور پر لوگوں کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور انسانیت کے اندر یہی چیز ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا جائے یہ چیز مسلمان غیر مسلمان سب کے یہاں یہ چیز تھی بعد میں غیر مسلموں کے یہاں چلانے کی رسم پیدا ہوئی ورنہ یہ یہ جو چیز ہے دفن کرنے کی سب کے ساتھ ہے پورے انسان کے ساتھ اور یہ چیز انسان نے سے سیکھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سور وسلم مدینے کے اندر آئے وہاں پر ان کا قبرستان تھا باقی یہ باقی قبرستان ہمارے نبی نے نہیں بنایا ہے یہ باقی قبرستان زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے وہاں ان کے مردے دفن ہوتے تھے مکہ کے اندر جو قبرستان ہوتے تھے وہ اپنے مردوں کو وہاں دفن کیا کرتے تھے لہذا کفار و مشرقین مومنین سب کے لیے یہی ہے اصل انسان کے اندر کہ ان خبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اس لیے عذاب قبر کہا جاتا ہے ورنہ جو مر گیا قبر کے مرحلے میں داخل ہو گیا چاہے وہ ڈوب کر کے مر جائے چاہے اسے شیر کھا جائے چاہے اسے جلا دیا جائے پانی کے اندر ڈوب کر کے مر جائے یا اسے قبر میں دفن کر دیا جائے یا اس کی لاش کو رکھ دیا جائے اور دفن نہ کیا جائے تب بھی اس آدمی کو عذاب ہوتا ہے اگر وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے لہذا عذاب قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر رکھنے کے بعد ہی عذاب ہوگا قبر کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا پہلا مرحلہ چاہے قبر کے اندر رکھو یا نہ رکھو موت کے بعد وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تو مطلب کہ آج مرنے کے بعد سے اللہ رب العالمین ان کو عذاب دینا شروع کر دیتا ہے لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے یہ قرآن کی دو تین آیتیں صرف میں نے پیش کی ہیں ورنہ اور بھی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا ہے لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں وہ غلط باتیں کہہ رہے ہیں قرآن بھی اللہ العالمین نے بیان کیا ہے اور جہاں تک حدیثوں کا معاملہ ہے تو کچھ وہاں کی حدیث ہیں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا آپ کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی وہی کے ذریعے سے کیونکہ آپ عالم غیر نہیں تھے آپ کو بتایا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے خجور کی کہنی نہیں اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک خبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری خبر پر آپ نے گاڑ دیا اور کہا کہ اللہ کے سے امید ہے جب تک کہ ٹکڑے نہیں سوکھیں گے ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی ہلکا پن ہوگا آپ نے کیا بتایا ان دونوں کا عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے نہیں ایک چکڑ خوری کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینکوں سے نہیں بچتا تھا لہذا اس کی بنا پر دونوں کو عذاب کیا جا رہا ہے اسے معلوم ہو پہلے ایمان میں سے تھے وہ اہل کفر میں سے نہیں تھے اگر اہل کفر میں سے ہوتے تو کفر بڑا گنا ہے شد بڑا گنا اس کا ذکر کیا جاتا اور پھر آپ کی ٹہنی گارڈ دینے سے بھی ان کے عذاب کے اندر کچھ تفریح نہیں ہوتی کچھ ہلکا پر نہیں ہوتا تو ان کی ہلکا پر نہیں ہوگا ہمارے نبی نے عبداللہ ابے بن کا عبداللہ بن اوے بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کے کی نماز پڑھائی قبر میں دفن کیا اپنا لحاف بھی دے دیا اپنا شعبہ بھی دے دیا پھر بھی اس کے قبر کے عذاب کے اندر کوئی تفریح نہیں ہوئی کافروں مشرقوں کے عذاب کے اندر کوئی تقریب نہیں ہوگی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل ایمان میں سے تھے لیکن غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے لہذا ہمارے نبی نے فرمایا جب تک یہ شاخیں نہیں سے جائیں گی اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے عذاب کے اندر تقریب ہوگی اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے آشا فرماتی ہے ہمارے پاس یہودی دو بوڑھی عورتیں آئیں اور ان دونوں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے نے نے کہا کہا کہ نہیں نہیں خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ہمارے بھی تصویر کیا کہ دو بوڑھی عورتیں آئی تھیں انہوں نے کہا کہ خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں ہوتا تمہارے بھی نے کہا کہ سزا پتا ان دونوں نے سچ کہا ان تسما البہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے سارے جانور سنتے ہیں عائشہ فرماتی ہیں ہمارا تو فیصلہ اللہ قبر اس کے بعد ہر نماز کے اندر آپ قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے عذاب قبر سے اس طریقے سے خوشی فکر آتا ہے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا کہ قبر کے اندر جو مردوں کا عذاب ہوتا ہے وہ تم کو بھی سنا دیا جائے لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرو گے اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر باقاعدہ سراہد کے ساتھ بیان کیا گیا متبادر حدیثیں ہیں ایک دو حدیثیں نہیں ہیں جس سے انسان ان کا انکار کر دے اہل ایمان کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے ایک حدیث کافی ہوتی ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے عظیم مجدد گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی معاند ہے سرکش ہے پورا قرآن پیش کر دو گے پوری حدیثیں پیش کر دو گے وہ ایمان نہیں لائے گا نہیں بات پائے گا لیکن اگر وہ اہل ایمان جیسے ہے اور اس طریقے سے وہ حق قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی حدیث ایک کافی ہو جاتی ہے لہذا ساری آیتیں ہیں یہ ساری حدیثیں ہیں جن میں عذاب قبر کا باقاعدہ ذکر کیا گیا اور اس بات پر باقاعدہ علماء کا اجماع ہے امام ابن سمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر علماء اور عوام الناس سب کا اجماع ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے لہذا اجماع کا انکار کرنا بھی کم ہو جاتا ہے یاد کر لیجیے اس بات کو وہ اجماع جو ثابت شدہ ہو وہ اجماع جو ثابت ہو جائے جس اجماع کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو جھوٹے اجماعات نہیں کہ ہر مکتبے فکر کے لوگ یہ دعویٰ کر کہ اس پر اجماع نہیں وہ اجماع جس کے اوپر جو جو, جو ثابت شدہ ہو ایسے اجماع کا انکار کرنا بھی جیسے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا حدیث کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے ایسے اجماع کا جو ثابت شدہ ہو وہ بھی بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے تو یہ ساری آیتیں اور دلیلیں بھائیوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب یہ عقل کے اندر نہیں آتا میرے بھائیوں یہ اس کا تعلق غیر سے ہے اگر نہ آئے اور, حدیث کے اندر آ گیا غیب کے بارے میں یہ ہے ایمان ہونا چاہیے ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے اور عقل کس کی مانی جائے گی سب کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں حدیث مختلف نہیں ہوتی آیتیں مختلف نہیں ہوتی آپ کے عقل کے اندر نہیں آتی میری عقل کے اندر آتی ہے کسی کی عقل کے اندر نہیں آتی لوگوں کی عقل کے اندر آتی ہے لہذا کس عقل کا مانا جائے گا آج دنیا کے اندر اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو عقل عقل کے کے اندر اندر نہیں آتی آتی لیکن انسان انسان مانتا ہے ہے اور سوتا ہے ایک ہی بستر کے اندر دو لوگ سوتے ہیں ایک انسان خواب دیکھتا ہے نعمتوں میں ہے آسائش میں ہے ایک دوسرا انسان خواب دیکھتا ہے پریشانی میں ہے مصیبت کے اندر ہے اور اس طریقے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو چیڑ چیڑ, چیڑ پھیر کرنے والا درندہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے بہت پریشانی میں ہے اس کو بھی عذاب ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے دونوں ایک ہی ایک ہی چادر کے نیچے ہیں ایک ہی در, ایک ہی بستر پر ہے لہذا چیز عقل کے اندر بھی آتی ہے قرآن کے اندر بھی ہے حدیثوں کے اندر بھی ہے اجماع بھی ہے اور صحیح عقل سے بھی اس کا ثبوت ہے لہذا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو منہج صلی صالحین پر قائم رکھے سلم کے عقیدے پر قائم رکھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کے اندر ہم سب لوگوں کو اللہ ابامن ثابت قدمی عطا فرمائے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے قبر کی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرنین بارک اللہ علیہ و ذکر حکیم ان تعالی جواد کری ملکم الرحیم